حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور پھر قرآن کو اپنی زبان پر بھاری محسوس کرنے لگے اسے معلوم نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے تو چاہیے کہ سو جائے سننے ابو داود حدیث نمبر 1311